امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبا نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے کی طرف رمضان میں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے لیکن جب قدید پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اسفان اور قدید کے درمیان قدید ایک تالاب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوالیس